میں بنیادی طور پہ جو بات کی ہے کہ شریعت کے معاملے میں اصل چیز انسانی ہے یا صلاح سلاسلام کی پیروی ہے اس سلسلے میں نقل اور اہم نقل کی جو بحث ہے مجدد الفسانی سرمزی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ ذکر کیا تھا اس میں سے دو چار جگہ مکتوبات شریف سے پڑھ کے آپ کے سامنے حاضر کی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کی تسلیم کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کسی بھی چیز سے دل کا تعلق ایسا وابستہ ہو جائے کہ آدمی کو فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے تو یہ درست نہیں پھر انہوں نے اپنے سلسلے کی بات چیزوں کا ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سلوک کی راہ کو طے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت سی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں مثلاً کشف میں پھنس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں میں دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں یہ واقع ہونے والا ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے خواب میں پھنس جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ انہوں نے خواب دیکھا ہے یہ حقیقت میں بس بےآئین ہی ایسے ہی پورا ہو جائے گا پھر وہ بہت اچھی بات یہ تحریر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بگڑ سے اجتناب ضروری ہے اگر دولت مطابق دارن دارن و ہیچ نہ اگر اتباع سنت زندگی میں نصیب ہو اور باقی کوئی حال اس انسان کو نصیب نہ ہو حال نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہو نہ اسے شفاف نظر آئے نہ کوئی ایسی چیز ہو تو کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے مبارکباد کی بات ہے وہ اگر باوجود احوال کا مطابق حضور دانند اور اگر یہ ساری احتیاط پیش آئیں اور انبیاء علیہ السلام کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شریعت کی پیروی اس میں کوئی قطور آئے تو عام نمی سندن ان چیزوں کو کسی نے پسند نہیں کیا اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے جو مشائق تھے وہ سما رقص تجویز نہ کردان کہ انہوں نے تصوف کے راستے میں سیما کو پسند نہیں کیے درخت کو پسند نہیں کیا باقی سلاسل میں اگرچہ سیما ہے لیکن وہاں بھی سیما جو ہے وہ بغیر موسیقی کے ہے اس کی حقیقت اتنی سی تھی کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت پر مبنی اشعار پڑے اور ان اشعار کو بھی سننے والے لوگ سنیں اس آدمی کی آواز اچھی ہوتی تھی ترنم سے پڑھ لیتا تھا بس یہ سما تھا جو ہاں تھا جدید رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی مخالفت کی ہے اور نقش بندی حضرات کہتے ہیں کہ اس سے آئندہ مزید رستہ کھلے گا اللہ کی نافرمانی کا اس کی پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے اور رستہ اس طرح کھل جاتا ہے کہ آپ دیکھیے زمانے میں نعت ایسے ہی ہوتی تھی کہ کوئی بھی آدمی جس کی آواز اچھی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھ دیتا تھا اس کی نعت کہلاتی تھی اب آہستہ آہستہ اس میں دب آ گئی اور پھر دب آنے کے بعد اب موسیقی بھی آ گئی اب ایسی نعتیں بھی آ گئی جو خالصتاً فلمی گانوں کی طرز پر لکھی جاتی ہیں کوئی بھی آدمی جب سے سنتا ہے تو لا محالہ سمجھتا ہے یہ اسلام علمی گانے کی طرز پر بنائی گئی ہیں تو یہ آہستہ آہستہ اسی طرح یہ خرابی کی چیزیں آ جاتی ہیں اور حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ذکر جہازہ بگڑتا نہیں اور ذکر جہاں تک کو نقش بندی حضرات نے کہا ہے من ہے آن پر مدان اور اس کو منع کرتے ہیں بس ہمارا کے بعد آن مترتب شبر التفاق و آنا نمودہ اور اسی لیے اس کے نتیجے میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں میں ان کی طرف التفاق نہیں کرتے ذکر جہر کو جو بدعت انہوں نے کہا ہے تو ذکر جہر کی چند ایک قسمیں ہیں ایک ہے اونچی آواز سے ذکر کرنا شاید خود اس بات کو متعین کر دیں اور وہ تربیت کے اور وہ کسی خاص مقصد کے تحت تعلیم کے لیے اور وہ خالق کو مریض پہ بتا دیں کہ ایسے ذکر کیا کرو ایسے زرد لگایا کرو ایسے اونچی آواز سے انداز کو یاد کرو یہ بالکل ایک الگ چیز ہے تعلیم کے لیے ہے اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے اگر فرض کر دیجیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے جہاں سے ذکر کرنے میں مجھے ثواب ملے گا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ڈسپرین کی گولی کھانے سے اسے کیا ثواب ملے گا ہاں اس کا ثواب ملے گا جو اپنے لیے علاج کر رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ آدمی اس فکر بل جہر کوئی مقصد سمجھ لے غلط بات ہے صوفیہ سے تعلیم کے لیے دیا کرتے تھے اور تعلیم ختم ہوئی جب اس آدمی نے سبق کو مختلف کر لیا یا اس آدمی کو اس سے تعلق جو حاصل جو چاہیے تھا اس سے مقصود حاصل ہو گیا اس کو روک دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں بات ہے جو طبیعتوں کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بھر یہ کام کرتے رہنا تو ان کی اپنا معاملہ ہے یہ ہے ایک قسم ذکر کی جس کو کوئی برا نہیں کہتا ایک قسم یہ ہے کہ لوگ ذکر بال کو خود مقصد بنا لیں شیخ آ رہے ہیں اب سارے مریض جمع ہو رہے ہیں اب فکر بھی اظہار ہو رہا ہے آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بدعات میں شامل ہیں اور کسی نے ایسے نہیں کیا میں شاید یہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آگے اتفاق تھے اور لوگ جمع ہو گئے مریض جمع ہو گئے ہر ایک نے اپنا ذکر کیا بچے ٹھیک ہے رمضان میں بھی ہوتا لوگ اعتقاد میں جمع ہو جاتے تھے ہر کوئی اپنا اپنا ذکر کرتا تھا اس کو کسی نے برا نہیں کہا تو اس فکر میں اور اس فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے جو پرانے مشاہد تھے انہوں نے جہاں پر ذکر بلجار کا قصہ یہ ساری چیزیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے اندر جو غفلت تاری ہے اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے ذکر بلجار کراتے ہیں یہ ہوتا رہا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کوئی اس میں معانت اور پابندی نہیں ہمیشہ سے مراد یہ شاید معین الدین چشتی رحمت اللہ کے ہاں بھی اگر دیکھیں گے تو وہاں بھی مل جائے گا حضرت الدین مسعود رحمت اللہ ہے جو اپنے سلسلے کے مجدد تھے اپنی طریقے صافی اور نظامی دو بہت بڑی شاخیں ان سے چلی اس کو بھی کوئی وہ وہ بھی کراتے تھے کوئی بھی ضرورت نہیں کہتا تھا تعلیم کی بس اس سے زیادہ کچھ اور ایک وقت آ جاتا تھا جب اس کے مراقبات شروع ہوتے اور مراقبات جب شروع ہوتے تھے تو جس فکر مل جات کو روکتے تھے کہ یہ شاید کہتے تھے بس اس کی ضرورت نہیں ہے اب مراقبات کرو اس کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں سیر لداخ کہتے تھے سیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ سے لے کے مراقبے کے شروع ہونے سے پہلے تک یہ جتنے سبق ہیں یہ راستہ ہے یہ اور اس کے بعد ہے خیر اللہ خیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر سبق کرنا اس کا مطلب ہے کے اندر سفر کرنا وہ آدمی اب اللہ کی ذات و صفات کا اس کا مراقبہ کرتا ہے مطلب یہ مراقبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنا قریب ہوں کہ میری یہ جو حلق کی رد ہے اس سے زیادہ خدا مجھ سے قریب ہے یہ مراقبہ ان آپ کیا جاتا تھا اچھا یہ مراقبہ کرنا جو نہ معلوم تم اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے تم جان دیں گی کہتے تھے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے سارے تلاسل میں آخری مراقبہ ذات ہوتا تھا یا دائرہ علاقہ کی یعنی ایسا مراقبہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے متعلق مراقبہ ہے یا تعالیٰ شاہ یعنی کا اس آدمی کا جو تعلق ہے وہ کہتا ہے مختلف مشاعر مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے لیکن سب کا مقصد ایک اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ اور پھر یہ جو شروع ہوتا ہے تو یہ صرف قبر میں بھی جاری رہتا ہے پھر تو یہ حشر میں بھی جاری رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جب زیارت ہوگی اور جب سجدہ کرے گا تو اس وقت بھی یہی ہوگا کہ نماز جو ساری زندگی پڑھنے کا حکم ہے در حقیقت آدمی کو اپنے اندر کے استعداد پیدا کرنا ہے کہ وہ ذات کی تجلی کو برداشت کرے بات ہے یہ لوگ کہتے ہیں نماز کیوں پڑھے نماز پڑھنے کا جو اور بہت سے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ذات کی تجلی کو برداشت کر سکے ساری زندگی محنت کرے آپ دیکھیں کہ روشنی ہے بچے کی آنکھیں تیز روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی بچہ آنکھیں نہیں کھولتا اس لیے اس کے لیے شیڈ لگا دیا جاتا ہے کوئی چیز ایسی کر دی جاتی ہے اور لگا دی جاتی ہے کہ بچہ اپنی آنکھیں کھول سکے اب اسی طرح ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ اس کو روشنی کو براہ راست دیکھ کر سکتا ہے لیکن آنکھیں جلدی آ جاتی ہیں اور بڑا ہو جاتا ہے آنکھیں آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہو جاتی ہیں اور انسان روشنی کو برداشت کر سکتا ہے بچہ بھی برداشت کر سکتا تھا آپ جب یہ تیس سال کا ہو گیا تو برداشت کر سکتا ہے سورج کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا مسلسل ہر آدمی کے وقت کی بات نہیں لیکن اگر کوئی آدمی پریکٹس کی کی کرے مہینہ دو مہینہ چار مہینے سال تو سورج کو ممکن ہے کہ کافی دیر تک دیکھتا رہے اور اس کی آنکھوں میں کچھ دیہائی نہ آئے اس کی آنکھیں جواب نہ دے جائیں ممکن ہے ایسے ہو جائے اسی طرح لگا آگا کی رات کی جو تجدیات ہیں ان کو سہ جانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ قیامت میں اللہ کو جب دیکھیں گے تو سجدے میں گر پڑیں گے سوائے ان لوگوں کے جو نماز نہیں پڑھتے جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کیوں نہیں سجدہ کر سکیں گے اس لیے کہ ذات والی تعالیٰ کی تجلی کو برداشت وہی آدمی کر سکے گا جو آدمی نماز پڑھتا تھا تو نماز کی اسی لیے اتنی اہمیت ہے کہ آپ پہ وہ ذات اقدس کی تجلی کو برداشت کر سکے اور کافی روز ہے اور مومن بھی جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ وہ تختے کی طرح گر پڑے گا کیونکہ جب سجدہ کرتا ہے آدمی تو کمر چھٹتی ہے میں آتا اس کی کمر نہیں چھٹ سکے گی اور وہ گر پڑے گا تو اس لیے مجدد رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں نا ذکر بل کے بگڑ ہونے کے بارے میں وہ اسی لیے بنواتے ہیں کہ یہ مقصود اصلی نہیں ہے کے یہاں کچھ عرصے تک کراتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں مشاہد خود کرتے رہتے ہیں یہ کہ دن ب دن نئے سے نئے مرید آتے ہیں ان یقین کرنی ہوتی ہے اور اس کی بہت سی مسئلے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی اس کو اس طرح کرنے لگے کہ اس فکر بل کو مقصود جانے اس ذکر کے لیے آپ کو امید بھی جمع ہو گئے ہیں مجمع لگ گیا ہے اور ایک ہی آواز سے سارے ذکر کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اور اسے مقصد سمجھ لیے جائے دین میں سے تو اس مجدد رحمت اللہ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ایشان حاضر ہوئے ہمارے شہر خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ موجود تھے اور شیخ کمال جو تھے حضرت کے بڑے مختلف مریدوں میں سے تھے اور حضرت ماں ہمارے شیخ جو تھے وہ کھانے کے وقت ایک دن بیٹھے تو کھانے کی ابتدا میں ابتدا میں در حضور ایشان اسم اللہ بلند انہوں نے کیا کیا اللہ کا نام اونچی آواز سے پڑھ لیا بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا کھانے سے پہلے فکہ نے اللہ نے اقباب وغیرہ میں اس کی اجازت دی ہے وجہ اس کی اجازت دینے کی کیا ہے علت دیکھنی چاہیے کہ فکار اس وجہ سے اس بات کی کبھی وہ اس سے منع کرتے ہیں کبھی وہ اس کو ہاں کر دیتے ہیں ہاں علت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی علت تک پہنچنا کہ کس وجہ سے اسے جائز قرار دیتے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے فکا نے مطلب لکھا ہے اس میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے فرمایا اما مستقین ہاں جہاں تک میرا تعلق ہے میری ذات کا تو میں تو ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا تو کہاں نے وجہ تلاش کی اس کی علت کیا ہے ٹیک لگا کے کھانے میں ایسا خرچ کیا ہے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع اس لیے فرمایا کہ متفر اور مغرور لوگ اس لیے کھاتے تھے کیونکہ اس کے آگے آیا ہے کہ آپ لوگ کما آپ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام مسکین آدمی کھایا کرتا ہے تو یہ ابدیت تھی تو ابدیت کے مقابلے میں کدھر آ گیا اب سہا نے مسئلہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کدھر کی وجہ سے ٹیک لگاتا ہے تو منع ہے اور کدھر کی وجہ سے نہیں ٹیک لگاتا تو پھر منع نہیں ہے علت کو دریافت کرتی ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اسی طرح یہاں پر ابن اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تھانے پہ بیٹھا اور اس نے بسم اللہ اتنی اونچی آواز سے پڑھ دی تاکہ باقی لوگوں کو ذرا یاد آ جائے ٹھیک ہے اور اگر اس لیے پڑھ دی کہ وہ اس کو اس کو سنت سمجھتا ہے تو پھر وہ بھی رہتا ہے اسی لیے شریعت میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے منع کیا گیا اور خاص طور پہ حنفی بھی میں زیادہ امتیازی حیثیت ہے اس کی نیپا رحمت اللہ علیہ سے نفیس شروع ہوتی ہے اور یہ روح اور یہ جذبہ ان میں آیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ سارے ائمہ میں جس چیز کے پیچھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل زندگی بھر پڑے رہے وہ یہ تھا کہ کسی منسوخ حدیث پر عمل نہ تھے ایسے نہ ہو کہ حدیث کینسل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بعد میں حکم منسوخ ہو گیا تو ہم اس حدیث پر عمل کرتے رہے جو حدیث منسوخ ہے تو منسوخ حدیث پر عمل کرنے کا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس لیے بالکل اسی سے ملتی جلتی چیز وہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایسے طریقے پر عمل کرتا ہے جو طریقہ سے ثابت نہیں ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ منسوخ میں تو چلو پھر کوئی گنجائش نکل سکتی تھی اس خبر نہیں پہنچی ہے اور بہت سے معاملات میں تو جی گنجائش بھی نہیں نکلتی اسی لیے ہمیں مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی انہوں نے کہا جو شخص بدرت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا یہ چیز رہ گئی تھی اور یہ چیز میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں دین میں اضافے کی انہوں نے اس کا اس کو کا حق ادا نہیں کیا معاذ اللہ اتنے زیادہ بدرت کے خلاف تھے اتنے زیادہ علماء متقدمین تو تھے ہی تھے حد حتیٰ کہ اہل تشریح کی کتابیں آپ پڑھیں تو تشریحوں میں بھی بدعات کے خلاف اتنا زیادہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ جب بنو بوائے نے یہ شروع کیا ہے کہ شہادتین کے بعد تیسری شہادت بھی شامل کی جائے یعنی اشد اللہ اللہ اللہ آزان میں اشد اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی آزان میں اشد الحیم ولی اللہ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور وہ خلیفہ اور یہ ساری عبادت بنو بغیر نے شروع کی تھی اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا اسی لیے شیعہ حضرات جتنے محققین ہیں اب تک اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اٹھارہ جملے ہیں آزان کے اور اگر کوئی اسے پڑھائے گا شد علی ولی اللہ کے الفاظ پڑھائے گا تو وہ کہتے ہیں اتنا سخت جملہ ہے وہ کہتے ہیں خدا کی لانت پہ جس انسان نے بھی ہمارے مسلک میں اس چیز کو رائج کیا وہ برملا لانت کرتے ہیں اب تک ہماری اس دور تک جو شیعہ حقیقت میں محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ الفاظ اذان کے ہیں ہی نہیں بلو بوائے نے شروع کیے تھے اور ان پر خدا کی لانت ہو یہ لانت کے الفاظ شیعہ حضرات میں جو موقع اب تک لکھتے ہیں وہ کیوں وہ کہتے ہیں یہ بدرت ہے اور دوسری طرف ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو جاہل ہیں ذاکر قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تیسری شہادت اتنی ضروری ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز میں رستا میں تشاور میں جب بیٹھتے ہو اس وقت بھی تیسری شہادت کا پڑھنا ہے کہ پہلا گروہ کہتا ہے نماز ٹوٹ جائے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کلمات منسوس ہیں ہی نہیں اما نے کہیں کلمات کو نہیں کہا جب تم نماز میں سے شامل کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی تو بدر کے خلاف نئی چیز کے خلاف یہ سب افراد کا موقف اور مطلب یہی تھا اسی لیے دیوبند میں جب بعض بدعات اور ایسی چیزیں شروع ہوئی تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ اپنے زمانے میں آج سے کوئی ساٹھ سال پہلے کا وہ خط ہے اب تو بہت تھوڑا فرق رہ گیا ان دیوبندیوں میں اور میں اور وہی چیزیں ان کے یہاں بھی ہونے لگی ہیں سوئم ان کے یہاں بھی ہوتا ہے ان کے یہاں بھی ہوتا ہے اسی طرح عید میلاد النبی ان کے یہاں بھی ہوتا ہے ان کے یہاں بھی ہوتا ہے رسومات ان کے یہاں بھی آ گئی ان کے یہاں بھی آ گئی اور بہت سی چیزیں جمعے کے بعد لمبی دعائیں ان کے یہاں بھی وہ آ گئی ان کے یہاں بھی بدعات آ گئی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہر طرف پھیل گئی وہ جو ثقافت کا ایک تلر امتیاز تھا جو بدعات کو برداشت نہیں کرتے تھے نئی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے سختی سے رد کر دیتے تھے وہ جذبہ اور وہ چیز نہیں رہی اسی لیے سے رحمت اللہ علیہ ان کی نسبت جہاں بھی ہے وہاں بدعات سے سخت تھا حضرت فرماتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ ایک مرتبہ بخارا میں یہ چیز پیش آئی تو علماء نقش کا جمع کر دیا تو خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ نے بخارا کے علماء کو جمع کیا اور حضرت میرے کلال رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلے گئے امیر کلال رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ نقش بندی مشاعر میں سے تھے اور اصل نقش بندیت جو تھی اس کا مرکز سمرکند اور بخارا اور یہ علاقے اور اس سلسلے کا آغاز ہوا خواجہ بہاؤدین نقش بند رحمت اللہ کے کچھ مراقبات انہوں نے اور کچھ اللہ کے ذکر کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی تھی وہ پھر آہستہ آہستہ چلتی رہی اور کہتے ہیں کہ کچھ اس میں ترمیم حضرت خواجہ اعظم بن نوری رحمت اللہ کے مجدد الفسانی رحمت اللہ تک وہی اس بات چلے آتے تھے پھر بنوری رحمت اللہ علیہ نے اس میں کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا تبدیل کیا ندوی رحمت اللہ علیہ کے فرماتے تھے اسی لیے بنوری رحمت اللہ کے سلسلے کے اسباب کچھ مختلف ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواجہ خواجہ مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے تیرہ مراقبات اپنے سلسلے میں بڑھائے تھے ممکن ہے بڑھائے ہوں لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ اس پہ اطمینان ہوتا لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے مراقبات یہ بڑھائے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب حکومت وقت کے ساتھ چکر اور حکومت کے مظالم اور یہ چیزیں آ گئی ہیں تو سالق کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ مسلح ہفتہ پر قائم رہے اور جتنا بھی دباؤ اور حکومت کا ظلم ہو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو لیکن ان نظرات کے یہاں سلسلہ نقش بندیا میں کبھی بھی ذکر نجات نہیں تھا جہری ذکر نہیں کرتے تھے اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے تھے تو خواجہ کلام رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں ہوتا تھا اب وہاں سلسلہ جو تھا اس کے بعد وہ منتقل ہوا ہے ہندوستان میں اور ہندوستان میں رحمت اللہ علیہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ سلسلہ حال حال پایا جاتا ہے کہیں کہیں پایا جاتا ہے بہت غریب ہے غریب کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ سلسلے میں داخل ہوئے اور زیادہ جس ہستی سے شہرت ملی وہ خواجہ باقی بلّہ اللہ علیہ خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی استعداد دی تھی بہت بڑی استعداد دی تھی اسی لیے جن لوگوں نے ذکر اذکار اور مراقبہ پورے نہیں کیے ہوتے اور انہیں خلافتیں مل جاتی ہیں اور وہ بحث شروع کر دیتے ہیں تو وہ بیڑا حل کر دیتے ہیں مریضوں کا مریضوں میں کبھی کبھی اتنی استعداد کا آدمی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا شہباز اور اپنے وقت کی بڑی چیز ہوتا ہے لیکن اس کو تربیت دینے والا کوئی نہیں ہوتا اتنا بڑا آدمی سے ملتا نہیں ہے اور وہ بیچارہ ساتھی میں یا دینداری میں یا اخلاق کی سے بحث کر لیتا ہے اس بیچارے کا کباڑا ہو جاتا ہے اسی لیے مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بیس کی درخواست کو یہ نہ سمجھے کہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے ایسے ڈرنا چاہیے مریضوں کے آنے سے جیسے کوئی آدمی جنگل میں شیر سے ڈرتا ہے اور اس سے ہزار بات پناہ مریض کا آنا کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہی نہ ہو جائے خدا کیا پوچھ اس چیز کی ہو جائے گی تو اس کی مریضوں کے آنے کو یہ حضرات کو اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ آپ کس طرح ان کی تربیت کیسے ہوگی اب ہزار ہو گئے بیس ہزار ہو گئے پرواہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت ہوگی نہیں ہوگی کیسے اللہ کی رائے نے دکھائیں گے ان کے ساتھ تعلق کیسے برقرار رہے گا ان کی تربیت کا معاملہ کیسا نازک ہے تو وہ پرانے حضرات میں یہ نہیں تھا خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ پانچ جگہ بیٹھے ہوئے لیکن ایک حد تک چلتے تھے جن کے خود معذرت کرتے تھے سچے لوگ تھے نا وہ کہتے ہیں اس سے آگے جانا ہمارے بس میں نہیں کہیں اور چلے جاؤ پھر کہیں اور چلے جاؤ پھر کہیں اور چلے جاؤ آخری مرتبہ رحمت اللہ جب بیٹھ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس تم نے جو کچھ حاصل کرنا تھا کر لیا ہے اب اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں ہے اور باقی مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی خاص کام لے گا اور تم چلے جاؤ اور اپنا حلقہ قائم کرو انہوں نے کہا حضرت کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو تم استخارہ کرو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ کیا ہونا چاہیے تو اللہ اللہ رحمت علیہ دن خواب میں دیکھا کہ ایک طوطا ہے اور یہ اس کے منہ میں شکر ڈال رہے ہیں اور وہ اپنی چونچ سے ان کے منہ میں کوئی شکر یا سوٹ یا جو بھی چیز منتقل کر رہا ہے تو انہوں نے شہر سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہندوستان چلے جاؤ توتا طوطا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ایسا آدمی دے دے گا کہ تمہارا سلسلہ وہاں پھیلے گا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا یہ یہ اسی لیے خواجہ واقف اللہ رحمت اللہ نے ہجرت کی اور شیخ فرید بخاری رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے ہندوستان میں ان کا استقبال کیا فرید بخاری بہت بڑے عمران تھے شیخ فرید بخاری کا جہانگیر یہاں بڑا مقام تھا اور جہانگیر بڑی عزت کرتا تھا ان کی اور فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ماتحت تھا آج جہاں لاہور میں یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یہ جگہ تھی جہاں پر اس نے خانقاہ تجویز کی تھی حضرت کے لیے حضرت یہاں رہے پھر اس کے بعد دلی منتقل ہو گئے تو جب حضرت سر ہندی رحمت علیہ سے بیٹھ میں تو انہوں نے چند دن میں اندازہ کر لیا تو جو طوطا میں نے دیکھا تھا وہ یہی آدمی ہے اسی لیے انہوں نے کسی کو خط لکھا کہ ان دنوں احمد سرہندی ایک آدمی آیا ہے یہ لڑکا مجھ سے بیٹھ ہو گیا ہے اور پھر لکھا کی ہزار خاص یار شد میرے جیسے ہزاروں ستارے سورج کی روشنی میں ڈوب جائیں اس سورج کی روشنی میں ختم ہے یہ اتنی پیدا کا آدمی آیا ہے خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ جان گئے کہ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے مجھے دینی تھی ان کا انتقال بھی جلدی ہو گیا شاید پینتالیس انتالیس برس کی عمر میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ اصل مجدد رحمت اللہ نے ان سے جو چیزیں حاصل کی ان میں سے یہ تھا کہ ایک یہ کہ وہ ذکر ذکر بلجار کو منع کرتے تھے اور فرماتے تھے خواجہ امیر کلال کے یہاں جب شروع ہوا یعنی سمر کے اندر مبارہ میں تو خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ علماء کو لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ذکر جہار بدعتا نقنت حضرت کی اونچی آواز سے ایسے خانقاہ میں ذکر کرنا یہ بدعت ہے ایشان در جواب پر مدن حضرت میر کلال رحمت اللہ جواب میں کہا کہ نفنے آئندہ نہیں ہو یہ تھی بات امتیاز کہ جس چیز کو انہوں نے شریعت کے خلاف جانا اس سے فوراً ہٹ کے علماء کا فتوا آیا انہوں نے پر عمل کر لیا کہ فتوا اسی بات کا ہے اور ہمیشہ میں شاید اسی وقت تک ٹھیک رہتے ہیں جب تک کہ وہ فتوے کے تابع رہتے ہیں اور جب وہ فتوا دینے کی خود اہل نہ ہو اور مفتیوں کی بات نہ مانے تو پھر ایک نئی گمراہی کا سلسلہ اللہ شروع ہو جاتا ہے پھر اسی لیے حضرت فرماتے ہیں آگے کہ قابل قابل ان طریق جر احتجاج میں اتنا مبالغہ کرتے رہے ہیں منع کرنے میں کہ کہتے تھے بالکل نہ کریں استماع رقص و وجد و تواجد یہ ہوئے جو ذکر بلجار کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ سما کی رقص کی وج کی تواجد کی اس کی اس کی اجازت کیسے دے سکتے تھے احوال و مواجیر کے بعد اسباب نام شروع مترتب شبند نزد فقیر از قبیل استدراجت وہ تمام حالتیں جو کسی صادق اور مرید پر کاری ہوتی ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کاموں پر ہوتی ہیں تو فقیر کے نزدیک یہ استجراج ہے کیا ہوتا ہے استجراج کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باطل پر بھی ہو اور وہ ترقی بھی محسوس کرے ایک آدمی باطل پر ہے غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھی لگتا ہے نماز میں وہ کہتا ہے باطل پہ وہ کہتے ہیں جی بہت دین میں انہیں ہو گیا قوالی سنتا ہے رقص چلتا ہے اور اسی طرح کی بڑے پہن لیتا ہے اس طرح کی چیزیں وہ کہتا ہے جی بس اللہ کی معرفت پر ہو گئی یہ ہو گیا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے باطل پر لیکن باطل میں ترقی ہو رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ صحیح راہ پر میں ایک بزرگ تھے فادان والے من نام تھا رحمت اللہ علیہ ممکن ہے نام کچھ اور ہو لیکن یاد یہ پڑتا ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے اس میں جامی رحمت اللہ علیہ نے بڑا بڑا بڑا بڑا سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سالک تھا اپنے شہر کے پاس جاتا تھا اور پھر ایک مدت گزر گئی جاتے جاتے پھر ایک مدت تک وہ نظر نہیں آیا تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے شیخ نے ایک دن دیکھا پھر وہ آیا تو انہوں نے کہا بھائی بڑے اچھے رستے ہمارے پاس آتے رہے اب ایک ہفتے سے نہیں آ رہے دوسرے کا سر پلان دن آپ کی خانقاہ پہ آیا تھا جب یہاں سے واپس جا رہا تھا تو جنگل کا راستہ تھا تو جنگل کے راستے میں یقا یک نور ظاہر ہوا اور اس نے کہا میں تیرا پروتی گا تو میں تو خوشی کے بارے لوٹ پوٹ گیا اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو میں نے اسے سجدہ کیا اور اسے کہا آتا تجھے میری طلب تھی نا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں آتا ہے پھر میں نے اسے دیکھا اسے تخت بچھایا اس نور میں اور چھوٹے چھوٹے نور کے پتلے اس کے گرد تھے اور میں اس نور کو ہمیشہ جا کے سجدہ کرتا ہوں تو آج خیال آیا کہ چلو آپ کے یہاں بھی حاضری دے لوں کیونکہ آپ نے اللہ تک پہنچنے کی تلقین کی تھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اکثر آ گیا تو چپ رہے اور انہوں نے کہا کہ اٹھو بچوں چلتے ہیں شہر میں جو ان کے پاس جا کے حدیث سنتے ہیں تو تو یہ چلا گیا تھا انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت وہ جو حدیث آپ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شباہت کی دنیا میں زیارت ہونے کی وہ کیا ہے تو جو محدد انہوں انہیں بڑا احترام کیا یہ بڑے اللہ والے ہیں بزرگ ہیں اس انہوں نے سنانی شروع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی تمہیں بہکانا دے اور ایسے نہ ہو جائے کہ نور تمہیں نظر آئے اور پھر اپنا تخت بچھا دے اور یاد رکھو اللہ کسی کو نظر نہیں آتا اور وہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے وہ شیطان ہے جس کے گرد چھوٹے چھوٹے شیطان جمع ہو جاتے ہیں اور ایسے نہ ہو کہ تمہیں وہ اللہ کے راستے بہکا دے اور ہٹا دے تو شیخ نے کہا اچھا حضرت ہم چلتے ہیں بس حدیث سنی اور کے آگے چپ رہے لیکن یہ سمجھ گیا کہ وہ اتنا اچھا تک جو عبادت کرتا رہا ہوں اور جو سجدے کرتا رہا ہوں اس کو کرتا رہا ایک مدت کے بعد بے شہر وہاں سے گزرے دیکھا ایک جنگل میں بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھ رہا تھا تو سالی ہوا تو انہوں نے کہا پھر نہیں آئے اس کو رونے لگا اور کہنے لگا حضرت اٹھارہ سال تک اسی کو سجدہ کرتا رہا ہوں اب اتنا ہی مدت ہو گئی ہے اب اللہ سے استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں یہاں بیٹھا رہتا ہوں اور صرف فرض نماز پڑھتا ہوں استغفار کرتا ہوں کہ کس گمراہی میں بند کیا تھا یہ چیزیں آ جایا کرتی ہیں لوگوں کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں نظر آتے ہیں نا بہت ہی ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا ہے بہت ہی ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا جس کو دیکھو اس کو دعویٰ ہوتا ہے اور ایسی شریعت کے خلاف چیزیں وہ کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے یہ چیز کیا گئے یہ چیز کیا گئے یہ سچ ہے کہ نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں لیکن آدمی کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا قوت خیال نے جسم کا روپ دان دیا شہر جو محقق ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے اس چیز کہ کیسے فیصلے ہوتے کیسے چیزیں الگ الگ ہوتی تو اس لیے دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے ایک آدمی دن میں دس ہزار بار ضرور شریف پڑھتا ہے پانچ ہزار بار پڑھتا ہے ایک آدمی عزیز شریف پڑھاتا ہے زندگی بخاری پڑھا بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک آدمی کو ان سے محبت اور تعلق زیادہ ہے کبھی کبھی قوت خیال اپنے طور پر تصویر اپنے ہی اندر گھڑ لیتی اور وہ چیز آدمی دیکھتا ہے اور اس چیز کو وہ میں پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ کہتا ہے کہ ایسی چیز ہوگی حالانکہ وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو محبت ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے حضرت اللہ نے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت جو ہے اس کی تین اقسام جو بیان کی ہیں اس میں سے ایک ہے تصوف اور طریقت میں ہی نہیں شریعت کی چیزوں میں بھی حضرت کے مکتوبات بہت چشم کشا ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں جب آدمی نے غور سے پڑھتا ہے کہ اس آدمی کی لکھی ہوئی چیزیں جسے اللہ نے حکمت میں بڑا واقف عنایت فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دین کی گہری سمجھ عنایت فرمائی تھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں نا جس کے نتیجے میں کش اور خواب یہ چیزیں آتی ہیں اگر اس کے حالات سنت کے مطابق نہیں ہیں تو میں تو اسے باطل میں ترقی سمجھتا ہوں استدراجہ نیز احوال و پہ توحید و مقاشفہ معائنہ درمایا صبر عالم بدہور میں آئے پر استدراج کیسے ہوتا ہے اس آدمی پر حال تاری ہو جاتا ہے اس آدمی کو لطف آنے لگا لگتا ہے مزہ آنے لگتا ہے مزہ جو آنے لگتا ہے تو کبھی کبھی مزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے عبادت کو چھوڑتے حکیم سنائی دعا مانگتے تھے اور حکیم سنائی اور یہ حفظتار اور شادی اور معروم کے سارے ایک ایک درجے کے بزرگ تھے بڑا بڑا گہرا علم تھا اور بڑی بڑی اللہ نے انہیں معرفت کی چیزیں سکھائی تھی انہوں نے کہا خدایا نماز میں جو لذت آتی ہے نا اس لطف اور لذت سے تیری بنا تو لوگوں نے کہا حضرت نماز میں جی لگنے سے بنا مانگتا ہے بنا نے کہا جی لگے نماز میں اس سے زیادہ اچھی جی کیا بات ہے آدمی نماز پڑھتا ہے انہوں نے کہا پھر اللہ کے لیے نہیں پڑھتا پھر اس لذت کے لیے پڑھتا تو اس لیے میں چاہتا ہوں یہ بیچ سے ہٹ جائے لذت آئے یا نہ آئے بس خدا کے لیے نماز پڑھتے رہیں یہ جو اس میں جی لگنا ہے کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان حجاب نہ بن جائے حکیم سنائی کے مزاج پہ گئے تھے اقبال سے اور حکیم سنائی کی بڑی تعریف کی ہے اقبال نے اور اس کا جو کلام ہے وہ پڑے جانے کے قابل ہے رسمی سے جو چند ایک لوگ چند ایک کیا ہے حقیقت میں تو سینکڑوں لوگ اٹھے ان میں سے ایک بڑی تھی بڑی گہری باتیں ان کی حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوق اور لذتیں ملتی ہیں کشف توحید و و مکاشفہ معائنہ در مرایا آئینے کی طرح صورتیں دیکھتے ہیں صبر عالم بظہور میں آئے اور اسی طرح دنیا کی چیزیں جو انہیں نظر آتی ہیں حکمائے گنانو جو ایمانہ شریک ان صوفیوں کو سوچنا چاہیے کہ جو خوابوں پہ اور اس قسم کی کچی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں یونان کے جو فلسفی تھے اور ہندوستان میں جو جوگی اور براہمن ہیں یہ سب کے سب اس معنی میں کر کے ہی کی براہمن جو ہے وہ بھی مجاہدہ کرواتا ہے براہمن ہے ناخن نا ان بال مت کاٹو نہ آؤ نہ آپ آٹھویں اور نویں صدی کی اگر عیسائیت کو پڑھیں گے تو آٹھویں اور نویں صدی کی عیسائیت میں ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں ملیں گی کہ کرسچن کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہاں پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی تھا پادری تھا اور اس نے یہ پینٹ چالیس سال تک نہیں اتارے اور اس کی جب قیمت لگی تو اتنے لاکھوں ڈالر میں وہ فروخت ہوئی کہ لوگوں نے کہا یہ بڑی متبادل اور مقدس چیز ہے اچھا فلاں آدمی تھا وہ ناخن پلٹ کے سمٹ کے انگلیوں میں آگے واپس ہو کے انگلیاں زخمی ہو گئی اور انگلیاں کاٹ دینی پڑی مگر اس آدمی نے ناخن نکالے بیس برس میں یہ تماشا وہ اس طرح کی بیس جو چیزیں کرسچن ملیں گی اور یہ سب کچھ کرتے تھے یہ تھا اتنا ہفتہ تک دھوپ پہ کھڑا رہا اسی طرح ہندوؤں کے یہاں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ اپنے آپ کو اذیت دے کے تکلیف دے کر اللہ تک پہنچانے کی کوشش ہے نہ اور وہ سمجھتے تھے نفس خوشی سے ہوتی ہے اور نفس پر چوٹ پڑتی ہے اللہ تک پہنچنے کی رات ہوتی ہے شریعت نے اس چیز کو بدل دی اور خاص طور سے چیز کی شدید مخالفت کی انہوں نے کہا نفس کو توڑنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ شریعت پہ عمل انہوں نے کہا اتنا کافی ہے بس اس سے زیادہ کی نہ ہم تلقین کرتے ہیں نہ اجازت دیتے ہیں اسی لیے ایک چیز ایسی لکھی ہے حضرت بہت سی چیزیں ایک چیز ایسی لکھی ہے کہ شاید پوری اسلام کے لٹریچر میں بات ہے چھوٹی سی بات فکرہ چھوٹا سا ہے لیکن پورے لٹریچر میں کہیں نہیں ملے گی اتنی کمال کی بات بھی کیا آدمی سال ہر سال تک نقل روزے رکھتا رہے اپنی مرضی اور خواہش سے سال ہر سال نفل روزے رکھتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب چھوٹی عید میں نماز پڑھنے سے پہلے جانے سے پہلے گھر میں چند کھجورے کھا لینا کوئی میٹھی چیز کھا لینا جتنا اس افطار میں ثواب ہے اتنا روزوں میں ثواب کیوں فرماتے ہیں سال سال ہر جو فائد روزے رکھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چھوٹی عید پہ جب جاتے تھے تو جانے سے پہلے کچھ کھا کے جایا کرتے تھے تو فرماتے ہیں یہ جو کھانا ہے نا یہ جو کہ کسی ایک مستحب کی پیروی ہے یہ پہ گرا گزرے فرماتے ہیں تمہیں پتا چلے نہ چلے نفس چیزوں کو نہیں چاہتا تو اتنی نفس کی مخالفت کافی ہے تو ہندو جو سے نتیجہ کیا نکلتا تھا آخر پر پہنچ کر نفس کی مخالفت سے جو لوگ بھی شریعت کے مطابق مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ مل جاتی ہے اور جو نفس کی مخالفت کرتے ہیں شریعت کو چھوڑ کے اپنی رائے سے ان چیزوں سے وہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ آگے کشف تک پہنچ جاتے ہیں انہیں کشف ہونے لگتا ہے انہیں الہام بھی ہونے لگتا ہے الہام کہاں سے ہوتا ہے اور کشف کہاں سے ہوتا ہے دونوں کا ممبا مختلف ہے دونوں کا مچھر مختلف ہے دونوں کی جہاں سے آغاز کا جو نقطہ ہے نا یہ مختلف ہے جو آدمی اپنے نفس کے لیے مجاہدے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے ناخن بڑھا لیے نہ آیا نہیں ٹھنڈا پانی نہیں پیا دھوپ میں کھڑا رہا وغیرہ وغیرہ جیسے جیسے یہ ملنگ ہوتے ہیں ہاں، آپ دیکھیں دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں ان کا جی نہیں جاتا کہ سائی میں بیٹھے کبھی ٹھنڈا پانی پیے کڑے چڑھائے ہوئے ایسے ایسے ایسے ایسے بھاری لباس پہنے ہوئے کہ گرمیوں میں دیکھ کے آدمی کو خود گرمی لگنے لگتی ہے کہ جاتا کیا حال ہوگا اتنا موٹا لباس گرمی میں پہنا ہوا ہے جو پریشان ہو جاتا ہے آدمی ان ساری چیزوں سے ہوتا کیا ہے اس آدمی کے نفس پر بوجھ پڑتا ہے تو نفس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ جاگتی ہیں اور اسے کشف بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے لیکن ان کے مقصوبات جو ہوتے ہیں وہ عالم تقوینیات کے ہوتے ہیں تکوینیات پہ کشف بھی ہوتا ہے الہام بھی ہوتا ہے الہام کہاں سے ہوتا ہے بات کشف ایسے ہوتا ہے کہ مطلب کسی آدمی کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی شادی ہونے والی ہے تو اسے کہتا ہے کہ روٹی بنا لو اب آدمی گیا اور کوئی خاتون گئی اور اس سے بیٹھے بیٹھے ملنگ نے کہا کہ روٹی بنا لو کہا بیٹی دوپٹہ بنا لو تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بات کی نہیں اور اسے پتا پتہ چل گیا بس وہ تو لٹو اور دیوانے ہو جاتے ہیں وہ دین مذہب سب کچھ وہی ہوتا ہے کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ذرا ہٹ کے بیٹھنا کہ جیت نہ جاؤ تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جاتی ہے اب یہ جو چیز سے محسوس ہو رہی ہے یہ نفس کی صفائی کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے پاکیزگی کی وجہ سے صفائی اور پاکیزگی میں فرق کپڑا ناپاک ہو گیا کوئی آدمی بہت اعلیٰ قسم کی شراب سے دھو لے تو صاف ہو گیا نا پاپ ہوا پاپ تو جب بھی ہوگا جب پانی سے دھوئے گا تو نقص کی صفائی سے یہ چیزیں حاصل ہونے لگتی ہیں لوگ ان تقوینیات کے مقصوبات میں گر جاتے ہیں اور ہیں بہت بڑا آدمی ہے جی کسی کو کہہ دیا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا بشاروں کو مقدمہ ختم ہو جائے گا کسی کو کہہ دیا کہ تیاری کرو اسمبلی میں پہنچ جاؤ گے کسی کو چھڑی مار دی اور اس نے کہا سبحان اللہ یہ میں وزیر اعظم جب بنے اس چھڑی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں یہ سب کے سب کرتب جو ہے نا یہ نفس کی صفائی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے موتقد ہو جاتے ہیں کیونکہ خود بھی پتا نہیں ہوتا اسی طرح ہی نہیں الحام ہوتا ہے الحام کیسے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم اللہ اعلیٰ پر نازل ہوتا ہے رشتے اس پہ بات کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کہا جب ہمارا حکم آتا ہے تو فرشتے جب حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرشتے کا پوچھتے ہیں اللہ کا حکم آنے کی جو خاص علامات ہوتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ماضا پالر حکم تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں شدید پریشانی کی حالت میں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماضا پالر حکم تمہارے پر نے کیا کہا اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے پھر قبل اس کے کہ دوسری جماعت جماعتیں اور جواب دے خود ہی کہتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ بھی کہا ابھی سچ کا جو کچھ ہے وہ صحیح ہے وہ بہت علی گل کبیر اللہ بڑی ہے بہت عظمت اور بزرگی والی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں سکون ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم وہ سنتے ہیں مثلاً یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم آدمی سے دنیا میں محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت جانتا ہے کہ ساری زندگی یہ خود بھی گمراہوں کا امام دے گا لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا یہ تو میرا چیلا ہے ہی شیطان اور جنات شیاتی ناقص سے بات کرتے ہیں اسے پتہ نہیں چلتا دل اس کے میں بات آ جاتی یہ ہے الہام یہ پورا سلسلہ ہے اسی لیے قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ان شیاتی لجو ہوں اور شیاطین اپنے دوستوں کو وہی کرتے ہیں یہ الحام سے بھی بڑی بات اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیاطین اپنے دوستوں کو بڑی کرتے ہیں کس بات کی لیے جہاز تاکہ وہ حق والوں سے جھگڑے سچے لوگوں سے جھگڑے اس کے مقابلے میں دوسری طرف ہیں اور یہاں بھی شاید ہوتا ہے لیکن اس کشف کا جو منبع اور مورج ہے وہ اللہ تعالیٰ طرف سے ہوتا ہے کبھی کبھی عالم عالم ارواح میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے کہ اپنا آدمی کو یہ بتا دیا جائے رشتے بتا دیتے ہیں ایک ہے تکوینیات کا پرشن دنیا میں کیا ہونے والا ہے حکومت کس کی آنے والی ہے کسی آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک ہے تشریعات کا پرشن کہ شریعت کی یہ حکم کیوں دیا ہے اس حکم کی علت کیا ہے اس حکم کا وجہ کیا ہے یہ جو ہے حقیقت میں بہت بڑی چیز اس آدمی کو اللہ تعالیٰ شریعت کی اتنی گہری سمجھ دے دے کہ کوئی آدمی کچھ کرتا رہے یہ شریعت سے نہ اس کو اچھی طرح سمجھ سمجھنا اب یہ جس نے بھی لکھا ہے اللہ اللہ لکھا ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ نماز اس لیے ہے کہ وہ عالم میں عالم آفرت میں جو تجلی ہوگی اس تجلی کو برداشت کیا جائے یہ وہ بہت زبردست بات ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالباً الہام فرمائی گئی ہوگی ورنہ عام آدمی اس بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کا مشق ہے اللہ علیہ ہیں ایک جگہ پر کہ جو مشاعر ناقص ہوتے ہیں انہیں تسمینیات کا کشف زیادہ ہوتا ہے اور جو مشاعر کامل ہوتے ہیں انہیں شریعت کا کشف زیادہ ہوتا ہے ان پر شریعت کے اثرات و ربوز زیادہ پوکھتے ہیں شریعت کی باتیں زیادہ پوچھتی ہیں لاجک جو شریعت میں یہ زیادہ انہیں ملتی ہیں اور اسی طرح الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کے گرشتے فرشتہ آ کے اس سے بات کرتا ہے پتا اسے بھی نہیں چلتا کہ کیا کہا ہے کسی نے لیکن اس کے جی میں بات آ جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صفائی نقص حاصل ہوتی ہے پاکیزگی نہیں ہوتی اور ادھر جو شریعت پہ کرتے ہیں ہمیں پاکیزگی حاصل ہو جاتی اسی لیے موت کے وقت فرق پڑ جاتا ہے موت کے وقت فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ صفائی نفس ہوتی ہے نا تو وہاں پر بھی شاطین آ جاتے پھر اس کی موت اللہ کو سب پہ واقعی ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہاں پر چونکہ نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے موت اس کی بھی آتی ہے رشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس وقت شیطان زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح یہ آدمی اب توحید سے ہٹ جائے اتنا زور لگاتا ہے اتنا زور لگاتا ہے کہ وہ شیخ تو شیخ اس کے جو واقعی مطلب شریعت ہوتے ہیں ان کے جو خلفاء ہوتے ہیں ان تک پر شیاتی کے اثرات آتے ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں کو دین سے ہٹا دیا جائے لیکن اللہ کی حفاظت ہوتی ہے ہوتے ہیں وہ بھی بات کی اللہ کرواتے ہیں کہ یہ جو یونانی کرتے تھے فلسفی اور برہمن ہندو اور جوگی جو کچھ کرتے ہیں یہ جو صوفی ہے نا جو بدعات میں مبتلا ہے ایک درجے میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں کے موافقت سال موافق جس آدمی کو جانچنا ہو شریعت کے علم کے مطابق جاننا چاہیے بہ اجتناب امور محسمہ و مشتبہ اور جو بھی آدمی حرام کام اور مشتبہ میں پڑ جاتا ہے جاننا چاہیے اچھی طرح سنو کہ سما اور رقص بال حقیقت داخلے لاور کہ یہ سما اور قوالیوں کا سننا اور یہ رقص کرنا یہ در حقیقت کھیل تماشے کی چیزیں ہیں اللہ سے اور اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ گمراہ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں لیتے اتنی شدت سے کیا ہے اسی لیے مجدد رحمت اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اتباع شریعت چاہیے یعنی یہ جو کہ آدمی کہتا ہے آپ کی وجہ سے اس کی علت معلوم کرے پتا چلے کہ یہ کیوں ہے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل اتباع شریعت ہے اصل حاکمیت نبوت کی ہے عقل کی نہیں عقل کے تابع اگر محض عقل پہ چھوڑ دو گے تو یہ جو صفائی نفس حاصل کیا جو نمجا جائے گی تو کوئی نہ کوئی عقل تھی نا اس لیے یہ کام کرتے ہیں یہ سے مجدد رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے اس کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے اور ملا صدرہ ملا صدرہ کہنے کو تو شیعہ تھے لیکن ملا سدرا کو بہت سی چیزوں میں اللہ نے کما دیا تھا پچھلے زمانوں میں ملا سدرا پڑھایا کرتے تھے فلسفے اور منطق میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے یہ ان کا موقف جو ہے ان شاء اللہ انجام اچھا ایک چھوٹی سی چیز اور ہے بعض رات کا خیال یہ تھا پچھلی مرتبہ مطلب فون بھی آیا اور بعض کہ وہ یہ بھی موصول ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ جو تناسب کا یا مشق کا نظریہ ہے اس کے پرانے حضرات پائل نہیں تھے لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے پڑھنا چاہیے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کے قائل علماء ہوئے معیے معذریدی علماء جو ہیں اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ روح جو ہے اس پہ مت کہا جاتا ہے یہ فتح عزیزی ہیں محدود دیوی رحمت اللہ علیہ کے عطاب ہیں اور یہ چھپے ہیں تیرہ سو گیارہ جیری میں یعنی آج سے کوئی سوا سو سال پہلے تقریباً اور رحمت اللہ علیہ اس میں بہت حضرت کا بھی حوالہ ہم نے دیا تھا معلوم نہیں جنہوں نے بھی اعتراضات لکھ کے بھیجے ہیں انہوں نے یہ غالباً سنی نہیں ہوگی کہ حضرت کا بھی ہم نے حوالہ دیا تھا اس سے شاہد الدین صاحب احمد اللہ علیہ کی عبارت پر سنا دیتے ہیں حضرت نے خود لکھا ہے فرماتے ہیں کہ المستق اخروی کہ اصل آن کا آخرت مما باد الموت آخرت میں بھی مس ہوگا اور وہ جو ہے ازرو حدیث ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے جامع تغیر میں امام سیوتی رحمت اللہ نے متعدد کتابوں سے یہ بات لکھی ہے پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ یہ جو روحوں کا مت ہو جانا ہے ان معاملہ اوپر بھی شدھ آخرت میں ایسے ہوگا چیرا لازم آئے بلکہ ان ہم کے دوران گرفتار اس لیے ایسا آدمی جو بعض خاص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے مرتے وقت اسے یہ عذاب روح کو دیا جاتا ہے اور اس کے اس کی روح کو مت کر دیا جاتا ہے مسلقیہ ماتریدیا امین حنفیوں اور ماتریدیوں کا مسلک یہی ہے یہی ہم نے پچھلی مرتبہ کیا تھا ملا معین دشر برزخ کیا موسم علماء ماورا ملا معین رحمت اللہ علیہ نے شرح برزخ اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور ملا معین جو تھے ماورا نہر کے علماء میں بہت بڑے مقام کے آدمی تھے ان پر اعتماد ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انسان پر جسیر جنن انسان عالم بسرت میں جا کر کبھی جن بن جاتا ہے کیونکہ اسے مت کر دیا جاتا ہے وہ آزاد اور یہ عذاب سے دیا جاتا ہے من اللہ تعالی علم شاہ اللہ جس پہ چاہے ایسے وسط نازل کرتا ہے کمن کانا جیسے کہ پچھلی امتوں میں لوگ دنیا میں مست کر دیے جاتے تھے پھر قرآن اور خنازیر سور اور تنظیر بنا دیے جاتے تھے اللہ انہو رفع حاض العذاب ہاں پر اتنا طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں یہودیوں کو عذاب دیا تھا اس دنیا میں جو انہیں بندر سور بنا دیا تھا فرق یہ ہے کہ انحاظی امت امت المرحومہ اس امت پر اللہ نے رحم کیا ہے اور اس دنیا میں خدا نے ان کے لیے مست نہیں رکھا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ امت محفوظ ہوئی ہے لیکن یہ نہیں جاننا چاہیے کہ یہ مت آخرت میں بھی نہیں ہوگا وقت احادیث صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اس امت میں مس ہوگا لوگ زمین میں دھنسائے جائیں گے لوگوں پر پتھر برسیں گے قیامت کے قریب قریب اس دنیا میں ایسے ہے لیکن جس مت کی میں بات کر رہا ہوں کہتے ہیں یہ بدلت میں اس طرح سے ہے کہ غالباً صرف غبارے کافروں کو ہوگا والمومنین الظالمین اور ان لوگوں کی بھی روحیں مت کی جاتی ہیں عالم برزت میں جو مومن ہیں لیکن ظالم ہوں گے الزانین وہ جو آتی بدکار تھے اور جو آتی آتی ایسے گناہ کے کام کرنے والے تھے سیما اذا معافی اور ہاں آپ اور ان لوگوں کو جو مارے گئے یا قتل ہو گئے اور اس حالت میں تھے کہ انہیں انہوں نے زندگی میں نہانے کی غسل واجب ہو گیا اور پرواہ نہیں کی تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان سے ہٹا دے گا وہ یہ لوگ مرنے کے بعد ان کی روحیں مست کی جاتی ہیں لا فی صلاح اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ ان پر ہرگز یہ عذاب نہیں ہوتا بھائی اللہ جناب دن اگرچہ ان کی وفات کے وقت ان کی حالت ایسی ہو کہ انہیں نہانا ہو لیکن زندگی میں چونکہ پاک رہے اور اچانک ایسی حالت پیش آ گئی تو ان کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوگی حضرت نے اس میں فتح شاہ صاحب اللہ نے فتح عزیزی کا مجموعہ ہے اور سفا ایک سو انیس سے لے کے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک سو بائیس تیئیس تک یہ ساری بحث کی ہے یہ دیکھتے ہیں